حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچھو کے دم کی اجازت دی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو سترہ